حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موس کا ایک انصاری کی لونڈی تھی وہ آئی اور کہا میرا مالک مجھے بدکاری کے لیے مجبور کرتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں یہ آیت اتری عَلَى الْبِغَا اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور مت کرو سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ